سیدنا شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پہر کی ظہر یا عصر کی نماز کے لیے ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا آپ آگے بڑھے اور انہیں بٹھا کر نماز کے لیے تکبیر کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی بیچ میں آپ نے ایک طویل سجدہ کیا جب میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا وجہ ہے تو اچانک وہی بچہ رسول اللہ کی پیٹھ پر تھا جب کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے تو میں اپنے سجدے میں لوٹ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا یا آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی یہی میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے ناپسند کیا کہ اس سے جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنا شوق پورا کر لے حدیث نمبر انیس سو انسٹھ مسند احمد